بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس میں یاسر دانیال خان سسٹمس پروگرامنگ کے ٹویلتھ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم پرنٹر انٹرفیس کی بات کر رہے تھے ہم نے بات کی ہے پرنٹر کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کنٹرول کر کے اس کے اوپر اگر آپ کو اپنا ڈیٹا پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کیسے پرنٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ آپ روم بایا اس کی سرٹن سروسز ہیں جن کی مدد لے کے پرنٹر کو ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں اور پرنٹنگ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پرنٹر کو ڈائریکٹلی پروگرام بھی کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی کیسے پروگرام کر سکتے ہیں ایل پی ٹی پورٹس کو ایکسیس کر کے آپ کو بتایا کہ بایوس جو ہے وہ three L P T ports کو سپورٹ کرتی ہے اس کے علاوہ fourth L P T port بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے فور سے زائد بھی کنیکٹ ہو سکتا ہے لیکن بایوس کی سپورٹ جو ہے وہ صرف three L P T ports کے لیے آپ ایل پی ٹی پورٹس کو ڈائریکٹلی پروگرام کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی اس کو کیسے پروگرام کریں گے اس کے رجسٹرس کو ڈائریکٹلی ایکسس کر کے اس کے اندر آپ کو بتایا کہ تین رجسٹرز ہیں ہیں جو جو کہ پرنٹر انٹرفیس کے لیے یوز ہو رہے ایک پہلا رجسٹر ہے ہے ہے وہ ڈیٹا رجسٹر رجسٹر اس کے علاوہ ایک اسٹیٹس اور ایک کنٹرول رجسٹر ہے کنٹرول رجسٹر یوز ہوتا ہے پرنٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو انیشلائز کرنے کے لیے اس کو بتانے کے لیے کہ ڈیٹا آ گیا ہے یا نہیں آ گیا اسٹیٹس رجسٹر پرنٹر کا اسٹیٹس چیک کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے کہ پرنٹر بزی ہے یا نہیں ہے یا whatever printer printer eh, نے کوئی ایرر تو نہیں جنریٹ کیا یا پرنٹر کی جو با, جو بھی اس وقت اسٹیٹس ہے اس اسٹیٹس کو معلوم کرنے کے لیے اسٹیٹس رجسٹر یوز کیا جائے گا اور تھرڈلی ڈیٹا پورٹ ہے جس کے اوپر آپ ہمیشہ وہ ڈیٹا جو کہ پرنٹر کو پاس کرنا ہے وہ ڈیٹا پلیس کریں گے لاسٹ پروگرام میں ہم نے ان پورٹس کو یوز کرتے ہوئے ایک پروگرام بنایا تھا اس پروگرام کے اندر ہم یہی کر رہے تھے کہ ہمارے پاس سرٹن ڈیٹا تھا جو کہ مے بی کسی فائل سے آ رہا ہے اور اس ڈیٹا کو آپ باری باری پرنٹر کے اوپر رائٹ کر رہے ہیں بائٹ بائی بائٹ پرنٹر کے اوپر رائٹ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رائٹ کرنے کے بعد کہیں پرنٹر بزی تو نہیں ہے جب تک بزی ہے آپ نیکسٹ بائٹ کو نہیں سینڈ کریں گے تاکہ ڈیٹا اوور رائٹ نہ ہو جائے اور اس طرح سے پوری فائل آپ پرنٹ کر رہے ہیں یہ جو میتھڈ تھا یہ ایک پروگرامڈ ان پٹ آؤٹ پٹ کا میتھڈ ہے اس کے اندر آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ جو سی پی یو کا ٹائم ہے وہ بہت زیادہ کنزیوم ہو رہا ہے ایک فائل چھوٹی سی فائل کو پرنٹ کرنے کے لیے may be few seconds required ہوں مے بی فیو سیکنڈز کے اندر سی پی یو جو ہے وہ تھاؤزینڈ بائٹس نہیں وہ possibly millions of bytes process کر سکتا ہے لیکن سی پی یو کو ٹائٹ اپ رکھا گیا ہے ٹائٹ اپ کس چیز میں کہ وہ پرنٹر کو چیک کر رہا ہے بار بار کہیں پرنٹر بزی تو نہیں ہے اور اگر پرنٹر آئیڈل ملتا ہے تو پھر سی پی یو اپنی کمپٹیشن پرفارم کر کے نیکسٹ بائٹ اس کو سینڈ کر رہا ہے تو یہ میتھڈ اتنا آپٹیمل نہیں ہے کیونکہ یہ سی پی یو کو ٹائٹ اپ رکھ رہا ہے اس کو آپٹیمائز کیا جا سکتا ہے آپٹیمائز کیسے کیا جا سکتا ہے interrupt driven input output use کر کے interrupt driven input output کو پرفارم کرنے کے لیے پرنٹر انٹرفیس آپ کو سرٹن سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے پرنٹر جب آئیڈل ہے جب وہ پرنٹنگ نہیں پرفارم کر رہا آؤٹ پٹ نہیں پرفارم کر رہا اس صورت میں پرنٹر واپس انٹرفیس کو ایک سگنل سینڈ کرتا ہے اس سگنل کو کہا جاتا ہے اکنالج کا سگنل یہ کس چیز کی اکنالجمنٹ ہے اس چیز اکنالجمنٹ اگنالجمنٹ ہے کہ جو لاسٹ کریکٹر اس کو سینڈ کیا گیا ہے اس لاسٹ کریکٹر کو اس نے پرنٹ کر دیا ہے اور اب وہ آئیڈل ہے اور نیکسٹ کریکٹر ایکسپیکٹ کر رہا ہے جب انٹرفیس کو یہ اگنالجمنٹ ریسیو ہوتی ہے تو interface possibly C P U کو انٹرپٹ کر سکتا ہے تاکہ ایک انٹرپٹ سروس روٹین ایگزیکیوٹ ہو اور وہ انٹرپٹ سروس روٹین پرنٹر کو نیکسٹ بائٹ جو کہ آؤٹ پٹ کرنا ہے وہ سینڈ کرے لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انٹرپٹ انیبل کی جائے ایک پرنٹر انٹرفیس کے اندر اندر بھی ایک سرٹن ہے جس کے آپ کو کو انٹرپٹس انیبل کرنے کے لیے اسپیسیفائی کرنا پڑے گا کہ آپ نے انٹرپٹس کو انیبل کر دیا اس کے علاوہ جو پرنٹر انٹرفیس ہے وہ آئی آر کیو سیون کو یوز کرتا ہے عام طور پہ آئی آر کیو سیون کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے تو اس لیے آئی آر کیو سیون کو بھی انماسک کرنا پڑے گا پاسبلی ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ ماسک ہوئی ہو انٹرپٹ کنٹرولر تو انٹرپٹ کنٹرولر کے کے اندر آپ کو اسے کرنا پڑے گا آئیے دیکھتے ہیں یہ ایک نالج کا سگنل کس طرح سے کرتا ہے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرنٹر نے اکنالج کا سگنل جنریٹ کیا یہ اکنالج کا سگنل سگنیفائی کر رہا ہے کہ پرنٹر اس وقت آئیڈل ہے جو پریویسلی اس کو کریکٹر سینڈ کیا گیا تھا وہ اس نے پروسیس کر دیا ہے اب پرنٹر کو جب کا پرنٹر انٹرفیس کو جب ایکنالج کا سگنل ریسیو ہوگا اور اگر پرنٹر انٹرفیس کے اندر آپ نے انٹرپٹ کو انیبل کیا ہوا ہے تو اس صورت میں پرنٹر انٹرفیس ایک سگنل جنریٹ کرے گا to I R Q seven I R Q seven کو جو یہ سگنل ریسیو ہوا ہے اس کے ریزلٹ میں انٹرپٹ ایف آ کرو گی ایٹ پلس سیون ایف بنتا ہے تو اس لحاظ سے انٹرپٹ ایف آ کرو گی انٹرپٹ ایف کے اندر آپ پرنٹنگ سے ایسوسیٹڈ لاجک پلیس کر سکتے ہیں یعنی کہ جو انٹرپٹ ایف ہوگی وہ جو بھی نیکسٹ بائٹ پرنٹنگ کے لیے سینڈ کرنا ہے اس کو پروسیس کرے گی اور پروسیس کر کے پرنٹر پہ سینڈ کر دے گی اور اس طرح سے نیکسٹ بائٹ پرنٹ ہونے کے لیے چلا جائے گا اور اگین وہ نیکسٹ بائٹ جب پرنٹ ہوگا ہونے کے بعد اگین ایک نالج کا سگنل آئے گا again interrupt service routine execute ہوگی اور نیکسٹ بائٹ پروسیس ہو کے پرنٹر کو چلا جائے گا اس طرح سے پرنٹنگ جو ہے وہ انٹرپٹ ڈریون پیٹرن میں پرفارم کی جا سکتی ہے کہ سی پی یو کو تھرو آؤٹ پرنٹر کے لیے ویٹ نہیں کرنا پڑ رہا بلکہ پرنٹر سی پی یو کو انٹرپٹ کر رہا ہے جب پرنٹر آئیڈل ہے اگر آپ پرنٹر کے اوپر interrupt driven input output perform کرنا چاہتے ہیں کیونکہ printer interface I R Q seven کو یوز کر رہا ہے اس لیے آپ کو انٹرپٹ ایف کو پروگرام کرنا پڑے گا آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آئی آر کیو زیرو کے لیے انٹرپٹ ایٹ اکر ہوتی ہے آئی آر کیو ون کے لیے انٹرپٹ نائن اکر ہوتی ہے اینڈ سو آن اس طرح چلتے جائیں تو آئی آر کیو سیون کے لیے انٹرپٹ ایف آ کر ہوگی تو آپ کو انٹرپٹ ایف کو پروگرام کرنا پڑے گا انٹرپٹ ایف کو اب کیا کرنا چاہیے اس کو یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی انٹرپٹ ایف آ کر ہو تو جس فائل میں سے اس نے ڈیٹا لینا ہے پرنٹنگ کے لیے اس فائل میں سے ایک بائٹ ریڈ کرے ریڈ کر کے پرنٹر پورٹ پر رائٹ کرے اور پرنٹر کو اسٹروپ کے سگنل کے تھرو بتا دے کہ سگنل کر دے کہ ڈیٹا اس کو سینڈ کر دیا گیا اور اس طرح سے پرنٹر پرنٹنگ اسٹارٹ کر دے گا جب وہ اس بائٹ کو پرنٹ کر لے گا تو واپس اکنالجمنٹ سینڈ کرے گا اکنالجمنٹ کے اوپر اگین انٹرپٹ اکر ہوگی اینڈ سو آن اس طرح سے سی پی یو جو ہے وہ پرنٹر کا انتظار نہیں کرتا رہے گا سی پی یو ٹائڈ اپ نہیں رہے گا سیکنڈلی آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ انٹرپٹ ایف کو ان ماسک کرنا پڑے گا پک کے اندر جو ماسک رجسٹر ہوتا ہے اس ماسک رجسٹر کے اندر آئی آر کیو سیون کے لیے آپ کو انٹرپٹ کو ان ماسک کرنا پڑے گا اور اس کے علاوہ جو انٹراپٹ انٹرفیس ہے اس کے اندر پرنٹر کنٹرول رجسٹر کے اندر آپ کو آئی آر کیو کو انیبل کرنا پڑے گا تاکہ انٹراپٹ جنریٹ ہو سکیں یہ پرنٹر انٹرفیس جو سگنل انٹراپٹ کے لیے جنریٹ کرتا ہے یہ صرف تبھی پاسبل ہے اگر انٹرپٹس کو انیبل کیا گیا ہے within the printer interface تو آئیے ایک پروگرام دیکھتے ہیں جو کہ یہ سارے کام کر رہا ہے اور انٹرپٹ ڈریون میتھڈ کے تھرو پرنٹر کے اوپر ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے فار آؤٹ پٹ اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک کریکٹر بفر ڈکلیئر کیا ون کے کا one zero two four bytes کا ایک کریکٹر بفر ڈکلیئر کیا یہ بیسیکلی کیا چیز ہے اس کے اندر ہم نے وہ ڈیٹا اسٹور کر کے رکھا ہوا ہے جس ڈیٹا کو ہم آؤٹ پٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ایک ہمارا ویریبل ہے آئی اس کو زیرو سے انیشلائز کیا ایک اور ویریبل یہ ہے اولڈ انٹ کے نام سے یہ انٹرپٹ پروسیجر پوائنٹر ہے اور نیو انٹ ہمارا ایک پروسیجر ہے مین پروگرام کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ پرنٹر کو فرسٹلی انیشلائز کرتے ہیں انیشلائز کرنے کے لیے اس کو کنٹرول رجسٹر کے اوپر فور سینڈ کیا جائے گا فور کا سینڈ کرنا یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ آپ پرنٹر کو انیشلائز کرتے ہیں جب پرنٹر انیشلائز کیا جاتا ہے تو اس وقت جو اس ڈیٹا رجسٹر وغیرہ کے اندر جو بھی ویلیوز پڑی ہوتی ہیں گاربیج ویلیوز ہوتی ہیں وہ وہ انیشلائز ہو جاتی ہیں یعنی کہ وہاں پہ زیرو آ جاتا ہے اور انیشلائز کرنے کے بعد آپ نے انٹرپٹس کو انیبل کیا انٹرپٹس کو انیبل کرنے کے لیے آپ نے ٹین ہیگز رائٹ کیا یعنی کہ بٹ نمبر فور کو آپ سیٹ کر رہے ہیں بٹ نمبر فور جب سیٹ ہوگا تو پھر ہی پرنٹر انٹرفیس انٹرپٹس جنریٹ کر سکتا اب کون سی انٹرپٹ جنریٹ کرے گا کیونکہ آئی آر کیو سیون کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس لیے انٹرپٹ ایف جنریٹ کرے گا تو انٹرپٹ ایف کے ویکٹر کو ہم انٹرسپٹ کر رہے ہیں انٹرپٹ ایف کے اصل جو ویکٹر ہے اس کو ہم نے اولڈ انٹ کے اندر اسٹور کر لیا اور اس کے ویکٹر پہ اپنے پروسیجر نیو انٹ کا ایڈریس رائٹ کر رہے ہیں اب جب بھی انٹرپٹ ایف آ کر ہوگی تو اس کی آکرن سے ہمارا پروسیجر نیو انٹ آ کر ہوگا پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا پروگرامبل انٹرپٹ کنٹرولر کے اندر ایک ماسک رجسٹر ہوتا ہے اس ماسک رجسٹر کا ایڈریس 21 ہے پورٹ نمبر 21 کے سیونتھ بٹ کو کلیئر کرنا پڑے گا کلیئر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آئی آر کیو سیون کو ماسک کر رہے ہیں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی آر کیو سیون کے تھرو انٹرپٹ جنریٹ ہو سکے گی تو یہ کام کرنے کے لیے ہم اس کو اینڈ کر رہے ہیں سیون ایف کے ساتھ اور واپس وہی ویلو ٹوینٹی ون ہیگس کے اوپر رائٹ کر رہے ہیں اس طرح سے ٹوینٹی ون ہیگس پورٹ کا سیونتھ بٹ کلیئر ہو جائے گا اور انٹرپٹ ایف جو ہے وہ انماسک ہو جائے گی یا آئی آر کیو سیون جو ہے انماسک ہو جائے گی ایسا کرنے کے بعد ہم نے پروگرام کو میمری ریزیڈنٹ بنا دیا اب جب بھی پرنٹر اگنالج کا سگنل سینڈ کرے گا اگنالج کا سگنل سینڈ کرنے کے اوپر انٹرپٹ ایف اکر ہوگی انٹرپٹ ایف جب اکر ہوگی تو ہمارا پروسیجر نیو انٹ کال ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ نیو انٹ کا پروسیجر کیا کرتا ہے عام طور پہ نیو انٹ کا پروسیجر یہی کام کرے گا کہ ایک بائٹ سینڈ کرتا جائے گا بفر میں جو بھی نیکسٹ بائٹ ہے اس نیکسٹ بائٹ کو سینڈ کرے گا اور انٹرپٹ سروس روٹین جو ہے یہاں سے ریٹرن کر جائے گی ہر انٹرپٹ سروس روٹین کی آکرنس کے اوپر ایک بائٹ پرنٹر کو سینڈ کیا جائے گا تو اس کے اندر آپ یہی چیز دیکھ سکتے ہیں کہ بفر میں سے ایک بائٹ لی ہے بف آئے جو ہے یہ بیسکلی ایک بائٹ کو کارسپونڈ کر رہا ہے ود ان دا بفر آئی کو ہم نے دیکھیں زیرو سے انیشلائز کیا تھا زیرو سے انیشلائز کیا تھا تو فرسٹ ٹائم جب انٹرپٹ کال ہوگی تو بفر کے اندر فرسٹ کریکٹر جو ہے وہ ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ ہو جائے گا ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ کرنے کے بعد ہمیں پرنٹر کو یہ بتانا پڑے گا کہ ڈیٹا آ گیا ہے اس ڈیٹا کو پرنٹ کیا جائے ایسا کرنے کے لیے آپ کو اسٹروب کا سگنل زیرو کرنا پڑے گا اور زیرو کرنے کے بعد اس کو ون کرنا پڑے گا یوں کرنے کے لیے پرنٹر اسٹیٹس پورٹ کے اوپر جو ویلو پڑی ہوئی ہے اس ویلو کو ریڈ کیا ہے اس کو ایف ای e کے ساتھ اینڈ کیا ہے ایف ای e کے ساتھ اینڈ جب کریں گے تو بٹ نمبر زیرو یعنی کہ جو اسٹروب کا بٹ ہے وہ زیرو ہو جائے گا اور واپس اس ویلو کو پورٹ کے اوپر رائٹ کر دیا اور پھر نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر اس بٹ کو پھر سے ون کر دیا اس طرح سے اسٹروب کی لائن کے اوپر ایک پلس ریسیو ہوگی پرنٹر کو اور جو ہی پلس ریسیو ہوگی وہ ڈیٹا پورٹ کو سیمپل کرے گا اس کو پتا چلے گا ڈیٹا آ گیا ہے اور اس ڈیٹا کو پرنٹ کرنے لگ جائے گا اور اس کے بعد آپ آئی کو بائی ون انکریمنٹ کر دیتے ہیں تاکہ نیکسٹ ٹائم جب انٹرپٹ کال ہو تو نیکسٹ بائٹ بفر میں سے گیٹ کیا جا سکے جب آئی کی ویلو اس طرح سے 1024 زیرو ٹو فور ٹائمس ہو جائے گی جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بفر میں سے سارے بائٹس سینڈ کر دیے گئے ہیں پرنٹر کو تو آپ چاہتے ہیں کہ مزید یہ انٹرپٹ اکر نہ ہو ایسا کرنے کے لیے پروگرامبل انٹرپٹ کنٹرولر میں سے اس انٹرپٹ کو ماسک کرنا پڑے گا ماسک کرنے کے لیے آپ نے اس کی ویلو ریڈ کی ہے ریڈ کر کے اس کو ایٹی کے ساتھ اور کیا ہے اس طرح سے وہ بٹ ون ہو جائے گا اور اسی ویلو کو واپس رائٹ کر دیا اب اگر پرنٹر ایک نالج کا سگنل سینڈ بھی کرے گا تو انٹرپٹ اکر نہیں ہو سکے گی کیونکہ آئی آر کیو سیون کو آپ نے ماسک کر دیا اور اب آپ کی کیونکہ پرنٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو آپ کو نیو انٹ کے پروسیجر کی ضرورت نہیں ہے اس لیے آپ انٹرپٹ ایف کے ویکٹر کو واپس ریسٹور کر رہے ہیں جو اس کی پریویس ویلو تھی وہ واپس آپ اس ویکٹر کے اوپر رائٹ کر رہے ہیں اس طرح سے نیو انٹ کا پروسیجر اب آ کر نہیں ہو سکے گا اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس پروگرام کے لیے جو میمری ایلوکیٹ ہوئی ہوئی تھی یہ پروگرام کیونکہ ہم نے کیپ کے ساتھ ٹرمینیٹ کیا تھا پروگرام میمری ریزیڈنٹ ہو گیا تھا اس کے لیے جو میمری ایلوکیٹ کی گئی تھی اس کو ڈی ایلوکیٹ کر دیا جائے تو اس کے لیے فری میم کا فنکشن یوز ہوتا ہے فری میم کے فنکشن کے تھرو آپ ایلوکیٹڈ میمری کو ڈی ایلوکیٹ کر سکتے ہیں آپ کو اس اس ایلوکیٹڈ کا کا ایڈریس اسپیسیفائی کرنا پڑے گا تو کے لیے ایک سی میکرو یوز ہوتا ہے underscore P S P P S P stand کرتا ہے فار پروگرام سیگمنٹ پریفکس یعنی کہ یہ پروگرام کا سیگمنٹ ایڈریس ہے آپ پروگرام کا سیگمنٹ ایڈریس فری میم کو اسپیسیفائی کرتے ہیں آپریٹنگ سسٹم نے اس سیگمنٹ ایڈریس کے اوپر جتنی بھی میمری الوکیٹ کی ہوئی ہے پروگرام کے لیے وہ تمام میمری ڈی ایلوکیٹ ہو جائے گی پروگرام کے لیے میمری ڈی ایلوکیٹ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جتنی بھی انٹرپٹس آپ نے انٹرسپٹ کی ہوئی ہیں ان کے ویکٹرز کو واپس ریسٹور کر دیں جس طرح اس کیس کے اندر آپ نے انٹرپٹ ایف کو انٹرسپٹ کیا ہوا تھا تو انٹرپٹ ایف کے ویکٹر کو واپس ریسٹور کرنا ضروری ہے کیوں ضروری ہے اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب میموری ڈی ایلوکیٹ ہو جائے گی تو نیو انٹ کا فنکشن جو ہے میمری میں سے ختم ہو جائے گا اگر ختم ہو جائے گا تو انٹرپٹ ویکٹر ٹیبل کے اوپر جو نیو انٹ کا ایڈریس پڑا ہوا ہے وہ ایک طرح کا ڈینگلنگ پوائنٹر بن جائے گا وہ ایسی جگہ پوائنٹ کر رہا ہے جہاں پہ کوئی چیز ایگزٹ ہی نہیں کرتی تو اس کی وجہ سے اگر کسی وجہ سے وہ انٹرپٹ آ کر ہوتی ہے تو پرابلمس ہو سکتی ہیں سسٹم میں بھی ہینگ ہو سکتا ہے یا اور کسی قسم کی پرابلم آ کر ہو سکتی ہے تو ان پرابلمس کو اوائڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پروگرام کے لیے جو میموری ایلوکیٹ ہوئی ہے اس کو ڈی ایلوکیٹ کرنے سے پہلے آپ تمام ویکٹرز جو کہ انٹرسپٹ کیے گئے ہیں ان کو ریسٹور کرنا آپ نے یہ پروگرام دیکھا اس پروگرام کی مدد سے آپ ان انپٹ آؤٹ پٹ پرفارم کر سکتے ہیں پرنٹر کے اوپر آج کل جو پی سیز اویلیبل ہیں اکثر پی سیز کے اندر میں بھی یہ پروگرام ورک نہ کرے وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے اندر ڈفرینٹ انٹرفیس یوز کیا جاتا ہے آگے چل کے ہم شاید اس انٹرفیس کی بھی بات کریں گے پاسبل ہے مے بی آپ کے پی سی کے اوپر یہ پروگرام ورک کرے may be certain P Cs کے اوپر یہ پروگرام ورک نہ کرے تو اگر یہ پروگرام ورک نہیں کرتا آپ ایک چیز ٹرائی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ونڈوز کے اندر کام کر رہے ہیں تو آپ ونڈوز سے باہر نکل کے یعنی کہ پھر ری بوٹ کریں ڈاس کے اندر ڈاس کے اندر ریبوٹ کر کے اس پروگرام کو رن کرنے کی کوشش کریں اگر پھر بھی نہیں یہ پروگرام چلتا تو یہ پرابلی آپ کے انٹرفیس کی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ پروگرام ورک نہیں کر رہا لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ پرنٹنگ کا آپریشن آپ بیک گراؤنڈ کے اندر پرفارم کر سکیں جس طرح سے اس پروگرام کو سپوزٹلی بیک گراؤنڈ کے اندر پرنٹنگ کرنی چاہیے تو اس یہ کرنے کا ایک اور ہمارے پاس میتھڈ ہے اس میتھڈ کے اندر ہم انٹرپٹ ایٹ کو یوز کر سکتے ہیں رادر دین کے انٹرپٹ ایف کو یوز کریں ہم انٹرپٹ ایٹ کو یوز کر سکتے ہیں اور جب بھی انٹرپٹ ایٹ آ کر ہوگی تو وہ یہ چیک کرے گی پرنٹر بزی تو نہیں ہے اور اگر پرنٹر آئیڈل ہے تو اس کو ڈیٹا سینڈ کر دے گی فار پرنٹنگ تو نیکسٹ آپ کو جو میں پروگرام دکھانے لگا ہوں اس پروگرام کے اندر یہی کیا جا رہا ہے کہ انٹرپٹ ایٹ کو انٹرسپٹ کیا جا رہا ہے اور انٹرپٹ ایٹ جب بھی آ کر ہوتی ہے وہ پرنٹر کا اسٹیٹس چیک کرتی ہے اور اگر اسٹیٹس آئیڈل ہے تو اس کو ڈیٹا سینڈ کر دے گی فار پرنٹنگ آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ویریبل ہے اولڈ انٹ کے نام سے یہ انٹرپٹ پروسیجر پوائنٹر ہے نیو انٹ ہمارا اپنا ایک پروسیجر ہے اور ایک اور ویریبل ہم نے یوز کیا ہے L P T L P T ایک فار انٹیجر پوائنٹر ہے اس کے اندر ہم نے جو ویلو انیشلی پلیس کیا ہے فورٹی سیگمنٹ اور ایٹ آف سیٹ یعنی کہ یہ ایک فار پوائنٹر ہے اس فار پوائنٹر کے اندر سیگمنٹ کی ویلو فورٹی ہے اور آف سیٹ کی ویلو ایٹ ہے یہ pointer forty colon eight address کو پوائنٹ کر رہا ہے اس ایڈریس کے اوپر جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ ایل پی ٹی پورٹس کا ایڈریس پڑا ہوتا ہے ایل پی ٹی پورٹس کا نمبر پڑا ہوتا ہے پھر ہماری ایک اسٹرنگ ہے ایس ٹی کے نام سے اس اسٹرنگ کو ہم نے سرٹن ٹیکسٹ کے ساتھ انیشلائز کیا ہے پروگرام کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ انٹرپٹ ایٹ کو انٹرسپٹ کر لیتے ہیں اب جب بھی انٹرپٹ ایٹ آ کر ہوگی تو ہمارا فنکشن نیو انٹ آ کر ہوگا نیو انٹ کا فنکشن سمپلی پرنٹر کا اسٹیٹس چیک کر رہا ہے اگر پرنٹر کا اسٹیٹس آئیڈل ہے پرنٹر کا اسٹیٹس اس نے کیسے چیک کیا اسٹیٹس پورٹ ویلو ریڈ کی ہے اس ویلو کو ایٹی کے ساتھ اینڈ کیا ہے موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ کو وہ چیک کر رہا ہے بزی بٹ کو چیک کر رہا ہے اگر بزی بٹ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ پرنٹر آئیڈل ہے تو اس صورت میں بفر میں سے ایک بائٹ اٹھا کے یا اسٹرنگ میں سے ایک بائٹ اٹھا کے اس کو پرنٹر کے ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ کر رہا ہے آؤٹ پورٹ کی جو سب سے پہلی اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہی کام کر رہی ہے کہ ایس ٹی ہماری ایک اسٹرنگ ہے اس اسٹرنگ میں سے ایک بائٹ ریڈ کیا ہے اور اس کو ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ کر دیا ڈیٹا پورٹ کا ایڈریس وہی ہوتا ہے جو بیس کا ایڈریس ہوتا ہے نیکسٹ آؤٹ پورٹ کا اسٹیٹمنٹ اسٹروب کا سگنل سینڈ کرنے کے لیے یوز ہو رہا ہے یہ کنٹرول رجسٹر کے اوپر اسٹروب کے سگنل کو زیرو کرتا ہے فرسٹلی اس کی ویلو کو ریڈ کرتا ہے ویلو کو ریڈ کرنے کے بعد اس ویلو کو ایف ای e کے ساتھ اینڈ کر رہا ہے ایف ای e کے ساتھ اینڈ کرے گا تو لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ یعنی کہ بٹ نمبر زیرو جو ہے وہ زیرو ہو جائے گا جو کہ اسٹروب کا بیٹ ہے اور اس ویلو کو واپس اسی پورٹ کے اوپر رائٹ کر دیا اور نیکسٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر اسی طرح سے سیم ٹیکنیک یوز کرتے ہوئے اس کو پھر سے ون کر رہا ہے اس طرح سے پرنٹر کو ایک پلس ریسیو ہوگی جو انٹیگریٹ کرتا ہے کہ ڈیٹا پورٹ کے اوپر ڈیٹا آ گیا ہوا ہے پرنٹر ڈیٹا ریسیو کرے گا اور اس کو پرنٹ کرنا شروع کر دے گا جب تک وہ پرنٹ کر رہا ہے وہ بزی ہے جب تک پرنٹر بزی ہے اس دوران اگر انٹرپٹ ایٹ آ کر ہوتی ہے تو انٹرپٹ ایٹ کسی قسم کی پرنٹنگ نہیں پرفارم کرے گی کیونکہ ہم نے چیک لگایا ہوا ہے کہ ہم فرسٹلی چیک کر رہے ہیں کہ پرنٹر بزی تو نہیں ہے آئیڈل ہونے کی صورت میں ہی انٹراپٹ ایٹ ایک بائٹ پرنٹر کو سینڈ کر رہی ہے پھر اگر سے ہم 32 ٹو کریکٹرز پرنٹ کرنا چاہتے ہیں جو ہماری اسٹرنگ ہے اس اسٹرنگ کے اندر جسٹ تھرٹی ٹو کریکٹرس کو پرنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں جب تھرٹی ٹو کریکٹر پرنٹ ہو جائیں اس کے بعد یہ پروگرام ٹرمینیٹ ہو جائے یا پروگرام کے لیے جو میموری ایلوکیٹ کی گئی ہے وہ ڈی ایلوکیٹ ہو جائے تو اسی طرح سے اس کو ڈی ایلوکیٹ کرنے کے لیے ہم فری میم کا اسٹیٹمنٹ یوز کر رہے ہیں لیکن میموری کو فری کرنے سے پہلے جو بھی ویکٹرز انٹرسپٹ کیے گئے ہیں ان کی اصل ویلوز ریسٹور کرنا ضروری ہے ہم نے انٹراپٹ ایٹ کو انٹرسپٹ کیا ہے تو انٹراپٹ ایٹ کے ویکٹر کو فرسٹلی ریسٹور کرنا پڑے گا اس کا جو اوریجنل ایڈریس اولڈ انٹ کے اندر اسٹور کیا گیا اس اوریجنل ایڈریس کو ایٹ کے ویکٹر کے اوپر واپس رائٹ کرنا ضروری ہے پھر ہم اس پروگرام کے لیے جو ایلوکیٹڈ میموری ہے وہ ڈی ایلوکیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے فری میم کا فنکشن یوز کر رہے ہیں اور پی ایس پی کا میکرو یوز کر رہے ہیں اس طرح سے جب اس پروگرام کی مدد سے 32 ٹو پرنٹر کے اوپر پرنٹ ہو جائیں گے تو یہ پروگرام میموری میں سے ختم ہو جائے گا اور ختم ہونے سے پہلے تمام انٹرپٹس کے ویکٹرز کو ریسٹور کر دے گا یہ تو میتھڈ تھا جس کے تھرو ہم نے دیکھا کہ پرنٹر کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا پیرل پورٹس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے پرنٹنگ پرفارم کرنے کے لیے اب پیرل پورٹ کا صرف یہی ایک فنکشن نہیں ہے پیرل پورٹ کے ویریس فنکشن ہیں ایک کامنلی یوزڈ فنکشن یہ ہے کہ آپ پیرل پورٹ کے through computer to computer communication perform کر سکتے ہیں یعنی کہ ایک کمپیوٹر کا ڈیٹا دوسرے کمپیوٹر پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور دوسرے کا پہلے کمپیوٹر پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایسا کرنا پاسبل ہے تھرو پیرل پورٹس لیکن ایسا کرنے کے لیے آپ کو فرسٹلی پرنٹر پورٹ کی کنیکٹیوٹی انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی ہم نے بات کی تھی کہ جو یہ پیرل پورٹ ہے اس پیرل پورٹ کے اندر تین رجسٹرز ہیں ایک ڈیٹا رجسٹر ہے ایک اسٹیٹس رجسٹر ہے اور ایک کنٹرول رجسٹر ہے ان کے اوپر جو سگنلز آ رہے ہیں وہ کیسے جنریٹ ہوتے ہیں کچھ سگنلز جو ہیں وہ ان پٹ سگنل ہیں اور کچھ سگنلز جو ہیں وہ آؤٹ پٹ سگنل ہیں ویسے تو ایک جنرل کانسیپٹ یہ ہے کہ پرنٹر جو ہے وہ ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے لیکن ہم اس کے اوپر ڈیفینیٹلی آؤٹ پٹ پرفارم کر رہے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ پرنٹر واپس آپ کو کسی قسم کا سگنل نہیں سینڈ کرتا پرنٹر کئی ایسے سگنلز ہیں جو کہ واپس آپ کو سینڈ کر رہا ہے فار ایگزامپل جو اسٹیٹس ہے پرنٹر کا وہ کیسے پتا چلتا ہے پرنٹر واپس اپنے اسٹیٹس کو سینڈ کرتا ہے جس سے کہ بزی کا بٹ سیٹ ہوتا ہے یا کلیئر ہوتا ہے جس سے یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ پرنٹر بزی ہے یا آئیڈل ہے یا ایک کا سگنل ہے ایک کا سگنل پرنٹر واپس سینڈ کرتا ہے جس سے یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ پرنٹر نے پریویس بائٹ کو پروسیس کر دیا ہے آؤٹ پٹ کر دیا ہے یا نہیں کیا اس طرح سے نمبر آف سگنلز ایسے ہیں وہ تمام سگنلز جو کہ اسٹیٹس پورٹ کے سگنلز ہیں وہ ایسے سگنلز ہیں جو پرنٹر واپس سینڈ کر رہا ہے جو پرنٹر سے ریسیو ہو رہے ہیں آپ تھرو آؤٹ پرنٹر کو ڈیٹا سینڈ نہیں کر رہے یا سگنل سینڈ نہیں کر رہے بلکہ کچھ ایسے سگنلس ہیں جو کہ پرنٹر بھی آپ کو سینڈ کر رہا ہے یعنی کہ کمیونیکیشن جو ہو رہی ہے وہ بوتھ فیز ہو رہی ہے اب اسی چیز کی ڈیٹیل دیکھنے کے لیے ہم نیکسٹ سلائیڈ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ کو ایک ٹیبل نظر آتا ہے یہ ٹیبل آپ کو تمام لائنز کے بارے میں ڈیٹیل شو کرتا ہے اس کے ساتھ آپ ایک پکچر دیکھ سکتے ہیں اس پکچر کے اندر آپ کو ایک D B twenty five connector نظر آ رہا ہے عام طور پہ اس طرح کا کنیکٹر کمپیوٹر کے ساتھ ہک اپ کیا جاتا ہے اس کنیکٹر کو ڈی بی ٹوینٹی فائیو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کی ٹوینٹی فائیو پینس ہیں ہر پین کے اوپر پاسبلی کوئی سگنل ہو سکتا ہے ساتھ جو اس کے ٹیبل ہے وہ یہ شو کر رہا ہے کہ ہر پین کی کیا سگنیفیکینس ہے اور اس پن کے اوپر سگنل جو ہے وہ ریسیو ہو رہا ہے یا ٹرانسمٹ ہو رہا ہے جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں pin number one pin number one کے اوپر جو سگنل آ رہا ہے وہ اسٹروب کا سگنل ہے اور یہ اسٹروب کا سگنل جو ہے یہ ایک آؤٹ پٹ سگنل ہے یعنی کہ اس کی ڈائریکشن ہوگی فرام کمپیوٹر ٹو پرنٹر اسی طرح سے پن نمبر ٹو ہے اس کے اوپر جو سگنل جا رہا ہے وہ ڈیٹا بٹ ہے آپ ایٹ بٹس سینڈ کر سکتے ہیں پیرلی اس پورٹ کو یوز کرتے ہوئے یعنی کہ پورا ایک بائٹ سینڈ کر سکتے ہیں تو ٹو سے لے کے نائن تک جو پنز ہیں ان کے اوپر ڈیٹا سگنلز جا رہے ہیں ڈی زیرو سے لے کے ڈی سیون تک ٹوٹل ایٹ بٹس یہ بنتے ہیں یہ تمام آؤٹ پٹ سگنلس ہیں یعنی کہ ان کی direction from computer to printer ہے ڈیٹا جو ٹریول کر رہا ہے عام طور پر پرنٹنگ کے کے کیس اندر وہ ٹریول کرتا ہے فرام کمپیوٹر ٹو پرنٹر اس کے علاوہ پرنٹر اپنا اسٹیٹس بتانے کے لیے فیڈ بیک دینے کے لیے اسٹیٹس کے بارے میں سرٹن سگنل ریٹرن کر رہا ہے ان سگنل کی ڈیٹیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پن نمبر 10 کے اوپر جو سگنل آ رہا ہے پرنٹر کی طرف سے اس کی ڈائریکشن ہوگی فرام پرنٹر ٹو کمپیوٹر یہ ایک نالج کا سگنل ہے اسی طرح پن نمبر 11 کے اوپر بزی کا سگنل آ رہا ہے یہ بتائے گا کہ پرنٹر بزی ہے یا نہیں ہے اب پرنٹر کے اندر جو پیپر ہے اگر وہ اینڈ ہو جاتا ہے تو یہ کیسے اسپیسیفائی کیا جائے گا کمپیوٹر تک اس کے لیے پی ای e کا سگنل یوز ہوتا ہے یہ پن نمبر 11 کے اوپر آ رہا ہے اور یہ کہ پرنٹر سلیکٹڈ ہے یا نہیں ہے اس چیز کا سگنل پن نمبر 13 کے اوپر آ رہا ہے اور ایرر کا سگنل جو ہے یہ پن نمبر 15 کے اوپر آ رہا ہے یہ جو پانچ سگنلز ہیں یہ ان کی ڈائریکشن اپوزٹ ہے یعنی کہ فرام پرنٹر ٹو کمپیوٹر ہے باقی کچھ کنٹرول سگنلز بھی اس کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں جس طرح آٹو فیڈ کا سگنل ہے یہ ایک کنٹرول سگنل ہے کہ آپ کا پروگرام آپ کا سافٹ ویئر اس سگنل کی مدد سے پرنٹر کو کسی طریقے سے کنٹرول کر سکتا ہے آٹو فیڈ انیبل کر سکتا ہے یا ڈسیبل کر سکتا ہے تو اس کی ڈائریکشن ہوگی فرام کمپیوٹر ٹو پرنٹر اسی طرح انیشلائز کرنا ہے تو عام طور پہ آپ کا سافٹ ویئر پرنٹر کو انیشلائز کر سکتا ہے تو اس لیے اس کی ڈائریکشن ہوگی فرام کمپیوٹر ٹو پرنٹر اور سافٹ ویئر اورینٹیڈ طریقے سے آپ کمپیوٹر کو سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے پن نمبر سکسٹین یوز کی جا رہی ہے پن نمبر سکسٹین کے اندر بھی جو سگنل جا رہا ہے اس کی direction from computer to printer ہے اس کے علاوہ باقی کے جو پینس ہیں ایٹین لے کے ٹوینٹی فائیو تک یہ ساری گراؤنڈ کر دی گئی ہیں یہ گراؤنڈ کی گئی ہیں یعنی کہ لاجک زیرو کے ساتھ اٹیچڈ ہیں ان کی کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے تو آپ اس ٹیبل کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ویریس ایسی پینس ہیں جن کے تھرو ڈیٹا سینڈ کیا جا رہا ہے اور ویریس ایسی پینس ہیں جن کے تھرو سگنلس ریسیو کیے جا رہے ہیں یعنی کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ سگنل سینڈ ہی کیے جائیں گے بلکہ کچھ سگنلز ریسیو بھی کیے جائیں گے ہم ان سگنلس کو یوز کر سکتے ہیں computer to computer communication perform کرنے کے لیے اگر ہم بوتھ ویز کمیونیکیشن پرفارم کر سکتے ہیں ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر کو سینڈ کرنا ہے اور دوسرے سے پہلے کو سینڈ کرنا ہے دونوں کمپیوٹر کے بیچ میں کمیونیکیشن پرفارم کرنی ہے تو پھر ہمیں یہ سارے سگنلس یوز کرنے پڑیں گے یہ سلائڈ دیکھ کے آپ کو ایک چیز تو سمجھ آ گئی ہوگی جو کہ کوائٹ سمپل ہے کہ ایسے سگنلز جن کی direction from computer to printer ہے ان کا نمبر بہت زیادہ ہے یعنی کہ ایٹ سے بھی زیادہ ہے اور ایسے سگنلز جن کی direction from printer to computer ہے ان کی تعداد صرف فائیو ہے اس کے علاوہ باقی کے جو بٹس ہیں پورٹ کے اندر جو باقی کے بٹس ہیں وہ کنیکٹر کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمپیوٹر کے ساتھ ایک کنیکٹر ہوتا ہے جو کہ ایل پی ٹی پورٹ کا کنیکٹر ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ پورٹ ہے آف کورس وہ پورٹ نہیں ہے بلکہ پورٹ ایک ڈیوائس ہے ایک چپ ہے جو کہ مدر بورڈ کے اندر لگی ہوئی ہے وہ ڈیوائس آگے اس کنیکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اب جو پورٹس اویلیبل ہیں ہم نے جیسے کہ دیکھا ہے کنٹرول رجسٹر کے اندر اور اسٹیٹس رجسٹر کے اندر ان پورٹس کے تمام بٹس اس کنیکٹر کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو رہے کچھ بٹس جو ہیں ایسے جو کہ یوز بھی نہیں ہو رہے کچھ بٹس یوز ہو رہے ہیں کچھ بٹس ادھر آ کے کنیکٹ بھی ہو رہے ہیں تو ہمیں ایکسٹرنلی کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کمپیوٹر کے ساتھ صرف وہی بٹس اویلیبل ہیں جو بٹ اس کنیکٹر کے ساتھ کنیکٹ کیے جا رہے ہیں ابھی ان کی ڈیٹیل آپ نے دیکھ لی کہ کون سے بٹس ہیں جو کہ کنیکٹر کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں باقی کسی بھی پورٹ کے دوسرے بٹ کنیکٹر کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے ایک ڈائریکشن کے اندر ایٹ سے بھی زیادہ بٹس ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں دوسری ڈائریکشن کے اندر صرف فائیو بٹس ٹرانسفر کیے جا سکتے ہیں اس لمیٹیشن کی وجہ سے اگر آپ computer to computer communication perform کر رہے ہیں یوزنگ پیرل پورٹ تو اس صورت کے اندر ایک پورا byte parallelly both ways send نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ full duplex communication byte wise نہیں ہوگی بلکہ نیبل وائز ہوگی آپ کو پتا ہے نیبل فور بٹس کا ہوتا ہے تو فور بٹ جو ہیں ان کو آپ سائملٹینئسلی پیرلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر دو کمپیوٹرس کو آپ آپس میں انٹرکنیکٹ کرتے ہیں using L P T ports تو ایسا پاسبل ہوگا کہ ایک وقت میں آپ فور بٹس پیرلی سینڈ کر سکیں لیکن ایسا پاسبل نہیں ہوگا کہ آپ ایٹ بٹس پیرلی سینڈ کر سکیں اس کی لمیٹیشن کی وجہ وہ یہی کنیکٹر کی کنیکٹیوٹی ہے اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب دونوں کو کمپیوٹر کو جب آپس میں آپ انٹر کنیکٹ کریں گے via L P T ports تو کس طرح سے انٹر کنیکٹ کریں گے کہ نیبل ٹرانسفر کی جا سکے یہ کام کرنے کے لیے آئیے ہم نیکسٹ سلائیڈ دیکھتے ہیں اس سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کنیکٹر کے تمام لائنز ہیں وہ شو کی جا رہی ہیں لائن ون سے لے کے لائن پن ون سے لے کے پن نمبر ٹوینٹی فائیو تمام کی تمام پنس شو کی جا رہی ہیں اور دوسرے اینڈ کے اوپر بھی اسی طرح سے کنیکٹر ہے اور اس کی بھی تمام پنس کو شو کیا جا رہا ہے لیکن یہ ساری کی ساری پنس نہیں یوز ہو رہی لمیٹیشن ہماری یہ ہے کہ صرف فائیو ایسی پنز ہیں جو کہ ریورس ڈائریکشن میں جن کے تھرو سگنل ریسیو کیا جا رہا ہے سگ وہ اگنالج کی بزی کی پیپر اینڈ کی سلیکٹ کی اور ایرر کی یہ آپ کو بتایا تھا کہ pin number ten eleven twelve thirteen and fifteen کے ساتھ ریسپیکٹولی کنیکٹڈ ہیں اب دو کمپیوٹرز کو اگر آپس میں آپ نے انٹر کنیکٹ کرنا ہے using L P T ports تو ان کو آپس میں اس طرح سے کنیکٹ کیا جائے گا کہ یہ فائیو پینس جو ہیں دوسرے کمپیوٹر کی ڈیٹا پنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں اور دوسرے کمپیوٹر کی یہی والی فائیو پنس پہلے کمپیوٹر کی ڈیٹا پنس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں یعنی کہ جو بھی آپ ڈیٹا ڈیٹا پورٹ کے اوپر سینڈ کریں گے دوسرے کمپیوٹر کے اوپر وہ اسٹیٹس پورٹ کے اوپر ریسیو کیا جائے گا اور سملرلی دوسرے کمپیوٹر کے اوپر جو بھی آپ ڈیٹا ڈیٹا پورٹ کے اوپر سینڈ کریں گے وہ پہلے کمپیوٹر کے اوپر اسٹیٹس پورٹ کے اوپر ریسیو کیا جائے گا سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کو ٹین وائرز ریکوائرڈ ہیں اس کے اندر ان ٹین وائرز کو آپ کنیکٹرز کے ساتھ کنیکٹ کریں گے کنیکٹر کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹ کریں گے کہ ایک کنیکٹر کے اوپر اگر آپ نے ایک وائر پن نمبر ٹو کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے تو دوسرے کنیکٹر کے اوپر وہ وائر پن نمبر ففٹین کے ساتھ جا کے کنیکٹ ہوگی پھر اسی طرح فرسٹ کنیکٹر کے اوپر جو وائر آپ نے فری کے ساتھ کنیکٹ کیا ہے وہ دوسرے کنیکٹر کے اوپر پن نمبر 13 کے ساتھ کنیکٹ ہوگی اسی طرح 4 12 کے ساتھ کنیکٹ ہوگا 5 10 کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور 6 11 کے ساتھ کنیکٹ ہوگا اور اسی طرح سے وائس ورسا دوسری ڈائریکشن کے اندر بھی اسی طرح سے فائیو وائرس کنیکٹ کی جائیں گی تاکہ یہ دونوں پورٹس آپس میں انٹر کنیکٹ کیے جا سکیں اور آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں باقی جو گراؤنڈ کی لائنس ہیں ان گراؤنڈ کی لائنس کو آپس میں شارٹ کر دیا جائے گا اور ایک وائر کے ساتھ آپس میں گراؤنڈس کو کنیکٹ کر دیا جائے گا اگر گراؤنڈز دونوں آپس میں کنیکٹ ہو رہی ہیں کسی وائر کے تھرو تو اس طرح کی کمیونیکیشن کہلاتی ہے ان بیلنسڈ کمیونیکیشن تو یہ وائر جو ہے اس وائر کے تھرو آپ ان بیلنسڈ کمیونیکیشن پرفارم کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو یہ پتا چل گیا کہ آپس میں اگر دو کمپیوٹرس کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے تو وائرس کو کس طرح سے انٹر کنیکٹ کیا جائے گا تاکہ صحیح طریقے سے آپ ڈیٹا ٹرانسفر کر سکیں اور دوسری اس کے اندر آپ کو یہ بھی لمیٹیشن نظر آئی ہے کہ ایک وقت میں ایک بائٹ نہیں بلکہ ایک نبل سینڈ کیا جائے گا اس کے اندر ایک اور چیز ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے بزی کے سگنل کو بھی یوز کرنا بزی کا سگنل ایسا ہے جو کہ ایکٹیو لو ہوتا ہے یعنی کہ زیرو ہونے کے اوپر یہ سمجھا جائے گا کہ بزی ایکٹیو ہے یعنی کہ پرنٹر بزی ہے اور ون ہونے کے اوپر پرنٹر آئیڈل سمجھا جاتا ہے اس سگنل کی یونیک چیز یہ ہے کہ یہ سگنل انورٹ ہو جاتا ہے پرنٹر یہ شو کرنے کے لیے کہ وہ بزی ہے پرنٹر ون جنریٹ کرتا ہے زیرو نہیں جنریٹ کرتا ون جنریٹ کرتا ہے اور جب وہ دوسرے کمپیوٹر تک پہنچتا ہے دوسرا کمپیوٹر اس سگنل کو انورٹ کر دیتا ہے انورٹ کرنے سے وہ زیرو ہو جائے گا اور پورٹ کے اوپر ویلو زیرو ہو جائے گی زیرو جانا انڈیکیٹ کرتا ہے پورٹ کے اوپر زیرو کا موجود ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پرنٹر از بزی جبکہ پرنٹر نے اوریجنلی ون جنریٹ کیا تھا تو بزی لائن کے اوپر جو سگنل آ رہا ہے وہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر انورٹ ہو رہا ہے باقی جتنے بھی سگنلز ہیں وہ انورٹ نہیں ہو رہے تو یہ ذہن میں پروگرامنگ پوائنٹ آف ویو سے ہمیں رکھنا چاہیے کہ بزی کا سگنل جو ہے انورٹ ہو جائے گا دوسرا یہ ہے کہ ہم نے فائیو پنس کو آپس میں انٹر کنیکٹ کیا تو انفیکٹ فائیو بٹس ٹرانسمٹ ہوں گے لیکن نیبل جو ہے وہ صرف فور بٹس کی ہوتی ہے ہم نے نیبل کو آپس میں ٹرانسفر کرنا ہے تو ففتھ بٹ کس لیے یوز ہوگا ففتھ بٹ ہینڈ شیکنگ کے لیے یوز ہوگا وہ یہ ڈیٹرمن کرنے کے لیے یوز ہوگا کہ ڈیٹا ریسیو ہوا ہے یا ڈیٹا نہیں ریسیو ہوا یہ آپریشن پرفارم کرنے کے لیے اس طرح سے آپس میں دو کمپیوٹرز کے بیچ میں ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کے لیے ہم ایک ہم نے ایک ٹیکنیک ڈیوائز کی ہے اس ٹیکنیک کی ڈیٹیل آپ کو ایکسپلین کی جاتی ہے اس کے لیے آپ کو یہ سرٹن سلائڈس دیکھنی پڑیں گی ان کی مدد سے ہم آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر کمیونیکیشن آپ کس طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں جس کے اس کے اندر ایک وقت میں آپ صرف ایک نبل سینڈ کر رہے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سینڈر ہے اور ایک ریسیور ہے سینڈر نے جو بھی ڈیٹا سینڈ کرنا ہے وہ ایک نیبل ہے یعنی کہ فور بٹس ہیں اور اس کے علاوہ ایکسٹرا ایک اور بٹ ہے جو کہ ہینڈ شیکنگ کے لیے یوز ہو رہا ہے سینڈر جب بھی ڈیٹا سینڈ کرے گا تو اس ڈیٹا کو ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ کرے گا ڈیٹا پورٹ کے اوپر جو ڈیٹا رائٹ کیا ہے وہ اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بٹس بی زیرو سے لے کے بی تھری ہیں اور جب وہ فرسٹ نیبل سینڈ کر رہا ہے ہم بیسکلی جو ٹیکنیک یوز کر رہے ہیں اس کے اندر ایک بائٹ کو ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں لیکن اگر ایک بائٹ کو نیبل وائز ٹرانسفر کریں گے تو پہلے لو نیبل ٹرانسفر کریں گے یعنی کہ لوور فور بٹس کو ٹرانسفر کریں گے اور پھر ہائر نیبل یعنی کہ ہائر فور بٹس کو ٹرانسفر کریں گے تو بی زیرو سے لے کے بی تھری جو ہیں یہ اس کے لوور تھری بٹس ہیں ان لوور تھری بٹس کو ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ کیا جائے گا اور اس کے علاوہ ڈی فور بٹ کے اوپر زیرو رائٹ کیا جائے گا یہ زیرو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ہم نے ڈیٹا رائٹ کر دیا ڈی فور کنیکٹڈ ہے بزی لائن کے ساتھ ریسیونگ اینڈ کے اوپر جب یہ بٹ ریسیو ہوگا تو انورٹ ہو جائے گا ریسیور اس کے انورٹ ہونے کا ہی ویٹ کر رہا ہے اس کے ون ہونے کا ویٹ کر رہا ہے ریسیور یہ دیکھتا رہے گا کہ بزی بٹ کب ون ہوتا ہے بزی بٹ کا ون ہونا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ لو نیبل ریسیو ہو گئی ہے لو نیبل ریسیو ہونے پہ وہ باقی کے جو بٹس ہیں جو کہ ایرر سلیکٹ پیپر اینڈ اور اگنالج کے سگنلز کے اندر اس کو ریسیو ہوئے ہیں ان بٹس کو ریسیو کر کے سیو کر سکتا ہے پروسیس کر سکتا ہے یوز کر سکتا ہے جو بھی اس کو جس طریقے سے بھی استعمال کرنا چاہے استعمال کر سکتا ہے لیکن یہ نبل ریسیو ہوئی ہے یا نہیں ریسیو ہوئی یہ سینڈر کو کیسے پتا چلے گا سینڈر کو بتانے کے لیے ریسیور پھر سے یہی نبل واپس سینڈر کو سینڈ کر دے گا لیکن سینڈر کو سینڈ کرنے کے لیے اس نیبل کو وہ اسٹیٹس پورٹ کے اوپر رائٹ نہیں کرے گا انفیکٹ اپنے ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ کرے گا اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریسیور نے یہی ڈیٹا یہی بٹس جو ہیں اپنے ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ کیے ہیں ڈی زیرو سے لے کے ڈی تھری بٹس جو ہیں ان کے اوپر بی زیرو سے لے کے بی تھری بٹس رائٹ کیے ہیں اور ڈی فور بٹ کو اس نے زیرو کر دیا زیرو کرنا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ ابھی لو نیبل کو واپس سینڈ کر رہا ہے for verification to the sender جب سینڈر کو اپنے اسٹیٹس پورٹ کے اوپر بزی بٹ ون ملے گا تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کو واپس لو نبل ریسیو ہو گئی ہے باقی کے بٹس کے اندر ان کی ویلوز ان بٹس کو وہ ریسیو کر لے گا اور ان بٹس کو ویریفائی کر سکتا ہے جو اس نے ویلو سینڈ کی تھی جو اس نے سینڈ کی تھی اور جب جو ویلو ریسیو ہوئی ہیں اگر وہ دونوں سیم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نیبل جو ہے وہ کریکٹلی سینڈ ہو گیا اس کی ایک طرح سے اکنالجمنٹ آ گیا کہ یہ نیبل کریکٹلی سینڈ ہو گیا اب یہاں تک آدھا بائٹ سینڈ ہو گیا یعنی کہ ایک نیبل سینڈ ہو گیا اب نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہم نے یہ کرنا ہے کہ نیکسٹ نیبل یعنی کہ ہائر نیبل سینڈ کرنی ہے اب سینڈر اپنے ڈیٹا پورٹ کے اوپر ہائر نیبل کو رائٹ کرے گا ہائر نیبل کے بٹس آپ دیکھ سکتے ہیں بی فور سے لے کے بی سیون ہے جن کو ڈیٹا پورٹ کے ڈی زیرو سے لے کے ڈی تھری بٹس کے اوپر رائٹ کیا گیا اور ڈی فور بٹ کو اس نے ون کر دیا اس کا ون کرنا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس نے ہائی نیبل کو سینڈ کیا جب یہ سگنل ریسیور کو ریسیو ہوگا تو اس کے بزی سگنل کے اوپر زیرو آ جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے بزی سگنل انورٹ ہو جاتا ہے انورٹ ہونے کی وجہ سے بزی لائن کے اوپر زیرو آئے گا ریسیور اسی چیز کا ویٹ کر رہا ہے بزی کے زیرو ہونے کا ویٹ کر رہا ہے ریسیور کو بزی کا زیرو ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہائر نیبل ریسیو ہو گئی ہے باقی کے بٹس میں سے اس ہائر نیبل کی ویلو کو وہ ریسیو کر سکتا ہے اور اس کو پروسیس کر سکتا ہے پروسیس کر کے اس کو کہیں اسٹور کر لے گا یا واٹ ایور جس طرح سے بھی استعمال کرنا چاہتا ہے استعمال کر لے گا لیکن ایسا کرنے سے پہلے اس کو سینڈر کو واپس اکنالجمنٹ سینڈ کرنی پڑے گی کہ اس نے یہ ڈیٹا ریسیو کیا ہے اور یہ ڈیٹا کریکٹ ہے یا نہیں ہے ریسیور اس ڈیٹا کو واپس اپنے ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ کر دے گا ڈیٹا پورٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈی زیرو سے لے کے ڈی تھری کے اوپر جو ڈیٹا رائٹ کیا ہے وہ bits B four to B seven ہے اور ڈی فور کو اس نے ون کر دیا ون کرنا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ ہائر نیبل کو رائٹ بیک کر رہا ہے جب یہ سگنل سینڈر کو ریسیو ہوں گے تو اس کو بزی کے اوپر زیرو ریسیو ہوگا بزی کے اوپر زیرو کا ہونا انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ اب نیکسٹ نبل کو سینڈ کر سکتا ہے نیکسٹ بائٹ جو بھی سینڈ کرنا ہے اس کی جو نیکسٹ نیبل ہے جو کہ لو نیبل ہوگی اس لو نیبل کو سینڈ کر سکتا ہے ابھی ہم نے ایک پروٹوکال ایکسپلین کیا ہے اس پروٹوکال کے اندر آپ کو ڈسکرائب کیا ہے کہ اگر آپ نے computer to computer communication perform کرنی ہے پیرلی تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ بائٹ بائی بائٹ ٹرانسفر کر سکیں ایسا کیوں نہیں پاسبل کیونکہ آپ کو کچھ سرٹن کنیکٹیوٹی جو پرووائڈ کی گئی ہے اس طرح کی پرووائڈ کی گئی ہے آپ صرف نبل بائی نبل ٹرانسفر کر سکتے ہیں نبل جو ہے آپ کو بتایا گیا ہے کہ فور بٹس ہوتے ہیں تو فور بٹس کو آپ پیرلی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے اندر جو ففتھ بٹ ہے وہ ہینڈ شیکنگ کے لیے یوز ہوتی ہے جیسے کہ اس پروٹوکول کے اندر آپ کو ڈسکرائب کیا ہوپ فلی آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی اس میں کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہے اگر بات نہیں بھی سمجھ آئی تو ہم اس کو ایک ایگزامپل کی مدد سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ایگزامپل ایک کمپیوٹر کی لیتے ہیں اس کمپیوٹر کے ہم اندر فرسٹ سب سے پہلے یہ ڈٹرمن کریں گے کہ اس کے ایل پی ٹی پورٹ کا کیا ایڈریس ہے ونس ہمیں ایل پی ٹی پورٹ کا ایڈریس مل جاتا ہے ایڈریس لینے کے بعد پھر ہم ان دونوں کو ایک اور کمپیوٹر لیں گے اس کمپیوٹر کو آپس میں انٹر کنیکٹ کریں گے اسی طرح کی کیبل یوز کرتے ہوئے اور پھر کچھ ڈیٹا سینڈ کریں گے ایک کمپیوٹر سے اور دیکھیں گے دوسرے کے اوپر کیا ریسیو ہوا ہے پھر دوسرے سے سینڈ کریں گے اور دیکھیں گے کہ پہلے کے اوپر کیا ریسیو ہوا ہے اور اس طرح سے اس پروٹوکول کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے آئیے یہی سب کرنے کے لیے ہم یہ سلائڈ دیکھتے ہیں اس فرسٹ سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈمپ لیا of address 40 segment and 08 eight offset اس ایڈریس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ایل پی ٹی پورٹ کا ایڈریس پڑا ہوتا ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایل پی ٹی ون کا ایڈریس پڑا ہوا ہے ایل پی ٹی ٹو اور ایل پی ٹی تھری ادھر ایگزٹ نہیں کرتے ایل پی ٹی ون کا اس کے مطابق ایڈریس بنتا ہے زیرو تھری سیون ایٹ اسی طرح سے ہم نے دوسرے کمپیوٹر کا بھی ڈمپ لیا اور دوسرے کمپیوٹر کے اندر جو ہمیں ایڈریس ملا ایل پی ٹی ون کا وہ بھی زیرو تھری سیون ایٹ ہی ملا اب ان دو کمپیوٹرس کو ہم نے کیبل کے تھرو جس طرح کی کیبل آپ کو ابھی ڈسکرائب کیا ہے اس کیبل کے تھرو آپس میں انٹر کنیکٹ کر دیا انٹر کنیکٹ کرنے کے بعد ہم پورٹس کے اوپر کچھ ڈیٹا رائٹ کرتے ہیں اور دوسرے اینڈ پہ ہم پورٹ پہ سے ڈیٹا ریڈ کریں گے ایسا کرنے کے لیے ہم ڈبگ کا ٹول یوز کرتے ہیں ڈبگر جس کو ہم پہلے بھی یوز کر چکے ہیں یہ ڈاس کے ساتھ آتا ہے یہ اسمبلی لینگویج کے پروگرامس کو ڈبگ کرنے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اس کے اندر ایک کمانڈ ہے او کی او کی یوز ہوتی ہے آؤٹ کے لیے پورٹ کے اوپر ڈیٹا رائٹ کرنے کے لیے اور ایک کمانڈ ہے آئی کی آئی کی یوز ہوتی ہے ان پٹ کرنے کے لیے یعنی کہ پورٹ سے ڈیٹا ریڈ کرنے کے لیے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ڈباگ کے ٹول کو یوز کرتے ہیں ویریس ویلوز رائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمارے پاس کیا ریزلٹ آتا ہے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر کے اوپر ہم نے ڈباگ رن کیا اور دو دونوں کمپیوٹر کو آپس میں کنیکٹ کیا ہوا دوسرے کمپیوٹر پہ بھی ہم نے ڈباگ کو سائملٹینیسلی رن کیا فرسٹ کمپیوٹر سے ہم نے کمانڈ دی آؤٹ پٹ کی زیرو تھری سیون ایٹ کے اوپر رائٹ کر رہے ہیں اور جو ویلو رائٹ کر رہے ہیں وہ زیرو اے رائٹ کر رہے ہیں انفیکٹ ہم ایک پورا بائٹ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں بائٹ کی ویلو نائن اے ہے نائن اے کو ہم ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کو ہم پورا بائٹ کر کے نہیں ٹرانسفر کر سکتے اس کو بریک اپ کرنا پڑے گا انٹو نیبلس تو اس کو دو نیبلس کے اندر بریک اپ کیا فرسٹلی ہم لو نیبل کو سینڈ کر رہے ہیں لو نیبل کی ویلو اے ہے تو زیرو تھری سیون ایٹ کے اوپر ہم نے ویلو رائٹ کر دی زیرو اے یہ پورٹ کنیکٹڈ ہے دوسرے کمپیوٹر کے اسٹیٹس پورٹ کے ساتھ دوسرے کمپیوٹر کے اسٹیٹس پورٹ کا ایڈریس ہے تھری سیون نائن دوسرے کمپیوٹر کے اوپر جو ڈبا کا پروگرام چل رہا ہے اس کے اندر ہم نے اس پورٹ کی ویلو ریسیو کی جو ویلو ہمیں ریسیو ہو رہی ہے وہ ڈی سیون ریسیو ہو رہی ہے آپ ادھر حیران ہوں گے کہ یہ ویلو زیرو اے کیوں نہیں ریسیو ہو رہی یہ ڈی سیون کیوں ریسیو ہو رہی وہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر تک ایکسپلین کر رہا ہوں لیکن جو ڈی سیون ویلو ریسیو ہو رہی ہے یہ بالکل ایکوریٹ ہے صحیح ہے آگے چل کے دیکھتے ہیں کس طرح سے پھر نیکسٹ فرسٹ کمپیوٹر سے سیکنڈ کمپیوٹر سے ہم نے ویلو پھر سے جو ہمیں ریسیو ہوئی ہے زیرو ہے اس کو واپس ویریفائی کرنے کے لیے واپس رائٹ کر رہے ہیں زیرو اے ہم نے ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ کیا اور فرسٹ کمپیوٹر کے اوپر یہ اسٹیٹس پورٹ کے اوپر ریسیو ہونا چاہیے اسٹیٹس پورٹ کے اوپر ہم فرسٹ کمپیوٹر کے کے اسٹیٹس پورٹ اوپر ایگزامن کرتے ہیں تو ان پٹ کی کمانڈ کی مدد سے ان پٹ لیتے ہیں 379 کی 379 کے اوپر اس وقت جو ویلو ہے وہ ڈی زیرو ہے اب یہاں پہ ہم نے ایک نیبل سینڈ کر دی ہے اس کے بعد اب ہائر نیبل کو سینڈ کرنا ہے ہائر نیبل کی ویلو 1 ہے ہائر نیبل کو سینڈ کرنے کے لیے جو فرسٹ کمپیوٹر ہے فرسٹ کمپیوٹر سے ہم ویلو سینڈ کر رہے ہیں ڈیٹا پورٹ کے اوپر ون نائن نائن نہیں سینڈ کر رہے ون نائن سینڈ کر رہے ہیں ون جو ہے یہ بیسکلی بزی بٹ کا ون ہے جو کہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر زیرو ہو جائے گا یہ ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ کی اور دوسرے کمپیوٹر کے اوپر یہ اسٹیٹس پورٹ کے اوپر ریسیو ہوگی تو دوسرے کمپیوٹر کے اوپر ہم اس ویلو کو ان پٹ لیتے ہیں تھری سیون نائنس ہے یہاں پہ ہمیں ویلو فور ایف ریسیو ہو رہی ہے جو کہ کورس ون نائن نہیں ہے لیکن جیسا میں نے کہا کہ یہ بالکل ایکوریٹ ہے اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے آگے آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں کس طرح سے ایکوریٹ ہے پھر اسی ویلو کو ہم واپس رائٹ بیک کر رہے ہیں رائٹ بیک کر رہے ہیں ویریفیکیشن کے لیے واپس تاکہ فرسٹ کمپیوٹر کو یہ ویلو ریسیو ہو سکے فرسٹ کمپیوٹر دیکھ سکے کہ کیا ویلو آپ کی صحیح طرح سے ریسیو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس ویلو کو ہم نے رائٹ بیک کیا فرسٹ کمپیوٹر کے اوپر یہ ویلو آ گئی فرسٹ کمپیوٹر کے اوپر یہ اسٹیٹس پورٹ کے اوپر ریسیو ہوگی اسٹیٹس پورٹ سے ہم نے اس ویلو کو ان پٹ لیا تھری سیون نائن جس کا ایڈریس ہے ادھر سے ان پٹ لیا ہمیں ویلو ریسیو ہوئی فورٹی ایٹ اب آپ ادھر نوٹ کریں گے ہم نے اے سینڈ کیا تھا تو ڈی سیون ریسیو ہوا ہے دوسرے سے اے سینڈ کیا تو ڈی زیرو ریسیو ہو رہا ہے یا پھر ون نائن سینڈ کیا تو فور ایف ریسیو ہو رہا ہے یا پھر ون نائن سینڈ کیا اور فور ایٹ ریسیو ہو رہا ہے یہ ویلوز کا ڈفرنس کیوں ہے آگے نیکسٹ سلائڈ کے اندر ہم اس کو مزید ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ ڈفرنس کس وجہ سے آ رہا ہے ہم نے ویلو سینڈ کی zero A zero A binary کے اندر بنتا ہے quadruple zero one zero one zero اس کے اندر ہم نے ڈیٹا لائن فور کو زیرو رکھا ہوا ہے اور پھر اس ویلو کو ہم سینڈ کر دیتے ہیں سینڈ کرنے پہ یہ ویلو دوسرے کمپیوٹر کے اوپر ریسیو ہوتی ہے اور ان فیکٹ جو ویلو دوسرے کمپیوٹر کے اسٹیٹس پورٹ پہ ریسیو ہو رہی ہے وہ ڈی سیون ہے اب اسٹیٹس پورٹ کو جس طرح سے ہم نے پریویسلی ایکسپلین کیا ہوا ہے اسٹیٹس پورٹ کے فرسٹ تھری بٹس یوز ہی نہیں ہو رہے bit number zero one and two use ہی نہیں ہو رہے ان کی ویلو کی کوئی سگنیفیکینس نہیں ہے باقی کے جو فائیو بٹس ہیں ان کی ویلوز کی سگنیفیکینس ہے ان بٹس کی اگر آپ ویلو چیک کریں تو بٹ نمبر سکس سے لے کے بٹ نمبر تھری تک جو ویلو ہے وہ بنتی ہے ون زیرو ون زیرو جو کہ اصل اے کی ویلو ہے اور جو بٹ نمبر سیون ہے وہ بزی کا بٹ ہے بٹ نمبر سیون پہ ویلو ون آنی چاہیے تھی کیونکہ ہم نے ڈیٹا لائن فور کے اوپر زیرو سینڈ کیا تھا اب اس کو آپ اپنی اوریجنل ویلو میں کنورٹ کر سکتے ہیں ایسا کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا اس ویلو کو سمپلی آپ تھری ٹائمس شفٹ رائٹ کر دیں تھری ٹائمس شفٹ رائٹ کر دیں گے تو آپ کے پاس ویلو آ جائے گی one one zero one zero یہ وہ ویلو ہے جو کہ ہمیں سینڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن ان فیکٹ اس کے اندر بٹ نمبر فور کے اوپر جو ون ہے وہ ہینڈ شیکنگ کے لیے یوز ہو رہا ہے تو اس کو المنیٹ کرنے کے لیے ہم اس کو اینڈ کر سکتے ہیں with quadruple zero quadruple one تو آپ کے پاس ویلو آ جائے گی ون زیرو ون زیرو جو کہ زیرو اے کے ایکٹ ہے تو اس طرح سے جو ریسیوڈ ویلو ہے اس کو آپ اپنی اوریجنل ویلو میں کنورٹ کر سکتے ہیں فرسٹ رائٹ شفٹ کریں تھری ٹائمس اور پھر اس کو اینڈ کریں کوڈروپل زیرو کوڈروپل ون کے ساتھ اب یہ ویلو ریسیو ہوگی ہے ویریفکیشن کے لیے اس ویلو کو واپس سینڈ کرنا ہے جب واپس سینڈ کریں گے تو ہم ڈیٹا لائن فور کے اوپر زیرو ہی رائٹ کریں گے اس لحاظ سے جو ڈیٹا ریسیو ہوا ہے زیرو ہے اس کو ویریفیکیشن کے لیے واپس ڈیٹا پورٹ کے اوپر رائٹ کر دیا گیا ڈیٹا لائن فور کو زیرو رکھتے ہوئے جب واپس رائٹ کیا گیا تو ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہمیں ویلو ریسیو ہوئی تھی D zero D zero indicate کرتا ہے one one zero one zero zero zero zero یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ بزی کا بٹ جو ہے وہ ون ہے بزی کا بیٹ ون ایکسپیکٹ کر رہا تھا سینڈر کہ جب ون ہوگا تو اس نے پھر اس کے بعد ہائر نیبل کو سینڈ کرنا ہے اور اصل جو ویلو ہے وہ آپ کو بٹ نمبر سکس سے لے کے بٹ نمبر تھری کے بیچ میں ملے گی جو کہ ون زیرو ون زیرو ہے آج کے پروگرام کے اندر دیکھا آپ نے کہ آپ پرنٹر کو کس طرح سے کنٹرول کر سکتے ہیں پریویس پروگرام کے اندر آپ نے دیکھا تھا کہ پرنٹر کے اوپر پروگرامڈ پٹ آؤٹ پٹ کس طرح سے پرفارم کر سکتے ہیں آج آپ نے دیکھا کہ interrupt driven put output کیسے پرفارم کر سکتے ہیں جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کا ڈریون پروگرام جو ہے وہ ورک نہیں کرتا تو آپ اس کو ونڈوز بند کر کے ڈاس میں بوٹ کر کے رن کرنے کی کوشش کریں اگر پھر بھی ورک نہیں کرتا تو مے بی یہ آپ کے انٹرفیس کے ساتھ کوئی ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے یہ کوئی ایرر نہیں ہے کوئی میل فنکشن نہیں ہے یہ جسٹ انٹرفیس کا ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے یہ پروگرام نہیں ورک کر رہا کیونکہ آج کل جو پی سیز آتے ہیں اس کے اندر ڈفرینٹ انٹرفیس ہے اور اس کے اندر پاسبل ہے کہ یہ پروگرام ورک نہ کرے سیکنڈلی آپ نے دیکھا کہ اگر آپ دو کمپیوٹرس کے بیچ میں اگر کمیونیکیشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیسے پرفارم کریں گے ان کو آپس میں کیسے انٹر کنیکٹ کریں گے انٹر کنیکٹ کرنے کے لیے آپ وائرس کو کیسے آپس میں انٹر کنیکٹ کریں گے اور مور اوور ان وائرس کو انٹر کنیکٹ کرنے کے بعد صرف یہی پاسبل ہے کہ آپ ایک نیبل ٹرانسفر کر سکیں یا نیبل کو ایکسچینج کر سکیں یہ نہیں یہ نہیں پاسبل کہ آپ بائٹ کو انٹرچینج کر سکیں کیونکہ صرف آپ کے پاس فائیو بٹس ایسے اویلیبل ہیں جو کہ ریورس ڈائریکشن کے اندر آپ کو ڈیٹا سینڈ کر سکتے ہیں پھر ہم نے ایک پروٹوکول کو بھی ڈسکس کیا اس پروٹوکول کی مدد سے آپ اس چیز کو انشور کر سکتے ہیں کہ جو نیبل ٹرانسفر ہو رہی ہے وہ صحیح طریقے سے ٹرانسفر ہو رہی ہے کریکٹلی ٹرانسفر ہو رہی ہے اور سیکنڈلی نیبل جو ٹرانسفر ہو رہی ہے اس کو آپ کنورٹ کر سکیں اکارڈنگلی ریسیونگ اینڈ کے اوپر انٹو اے بائٹ اسی سے ایسوسیٹیڈ ہم ایک ایگزامپل ڈسکس کر رہے تھے اس ایگزامپل کے اندر ہم نے دو کمپیوٹرس کو آپس میں انٹر کنیکٹ کیا انٹر کنیکٹ کرنے کے بعد ڈبک کی مدد سے بائٹ سینڈ کیا اور بائٹ ریسیو کیا بائٹ کو سینڈ کرنے کے لیے فرسٹلی اس کو نیبلس کے اندر بریک اپ کیا پہلے فرسٹ نیبل کو سینڈ کریں گے جو لو نیبل ہے پھر ہائر نیبل کو سینڈ کریں گے اس پروگرام کے لحاظ سے ابھی جو ہم نے یہ اگزامپل ڈسکس کیا یہ اگزامپل ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی نیکسٹ ٹائم ہم یہاں سے ہی پک اپ کریں گے اور یہاں سے ہی آگے چلیں گے اور اس ایگزامپل کو آگے لے جاتے ہوئے ہم دیکھیں گے کہ کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر کمیونیکیشن کیسے پرفارم کی جا سکتی ہے آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ